ومن ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله اللہ لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا والا له ولا مثير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وسفينا وخاتم النبيين باليقين محمدا باليقين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بصيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا جعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بالنيات وإنما لإمرئ ما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد آدم يوم القيامة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفقر فقري وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا من أحبهم فبحبه اعظهم ومن أبغضهم فببغضه أبغضهم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن گا والشاكرين والحمد لله رب العالمين ذوق لمبا کے ساتھ دوسری اللہ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 فرمائے اور ہم سب کے لیے سزا نجات بنائے آج میں سے کسی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا کما کر کے لائیں گے چلو بسترے چھوڑ کر ٹھنڈ میں چلے سب کی آرزو اور تمنا یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے میں بھی سردی میں اتنا بڑا سفر طے کر کے اس نیت سے عزد نہیں آیا کہ چل کر پتھر میں کسی کو گالیاں نہ دوں گا ہم اتنے پاگل نہیں ہے کہ گالیاں دینے کے لیے سفر کریں اور پھر میں ملتان سے گالیاں دینے تو تب آؤں پتھر والوں میں سے کون ہے جس کو گالیاں دینا نہیں آتا مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ گالیاں دینا مجھ سے اچھا جانتے ہیں اور میں گالیاں دوں کیسے ان اللہ والوں کی جھوٹیوں میں بیٹھنا نصیب ہوا جنہوں نے گالیاں نہیں کالی کمری والے کی حدیث کی کچھ عطا فرمائی اور بھائی میرے بزرگوں نے ہم نے کفر کا کارخانہ لگایا ہمارے یہاں تو کلمہ چلتا ہے جماعت چلتی ہے مدارس ہیں قرآن پڑھاتے ہیں حدیث پڑھاتے ہیں ہم کفر کا کارخانہ کیوں لگائے جس نے لگایا ہو وہ اپنے کو چلائے اور کفر بیچے یا مفت باتے کسی کو گالیاں دینا کوئی کمال نہیں کسی کو کافی بنانا کوئی کمال نہیں کافر بنانا بڑا آسان ہے مسلمان بنانا بڑا مشکل ہے نہ اب جو اور کافروں کی ضرورت پڑ رہی ہے اب نے کافر چھوڑے دنیا میں جو پہلے کافر ہیں یہ چھوڑے جو اور کافر بنانے کی ضرورت پڑے کامیاب وہ آدمی ہے جو ایک دوسرے کی آخرت کے اعتبار سے خیر کرے اور میں تو اتنا مشورہ دوں گا کہ ارے مالی گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا ارے مالی ندی گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا چمن ہے سیر کرنے کا نہ گھر تیرا نہ گھر میرا اس سے تو حاصل کچھ نہیں نہ قوم کا پیدا نہ ملک کا پیدا نہ اقوام کا پیدا نہ ملت کا پیدا کچھ بھی تو نہیں اور جو اللہ والے رخصت ہو گئے ان کو میں دینا دے گا ان کی طرف سے ارے کی مت کا ظالم کسی مت کسی کی آل ہے مقتا ظالم کسی کو مت کسی کی آل ہے دل کے دکھ دینے کے لادا ارس بھی ہی جائے گا کوئی فائدہ نہیں ان چیزوں تو ہمارے ساتھیوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیرت پاکیزہ آپ کے اخلاق اور اوساف کمالا ساری جمیلا کے بیان کرنے کے لیے یہ جلسہ ملاقات کیا ہے اور ہم اتنے پاگل نہیں کہ جلسہ سیرت کو بناؤ گالیاں لوگوں کو دے اور میں تو ان آدمیوں میں سے ہوں کہ ہر وقت یہ دعا کرتا ہوں اللہ ایک بھی دنیا میں کافر نہ رہے سارے مسلمان بن اللہ پاک نے ہم سے کتنا بڑا کرم فرمایا کہ اس نے ہم سب کو انسان بنایا جو ان کی بڑی بندہ نوازی ہوئی کہ ہم کو انسان بنایا دونوں یعنی دوستوں اگر اللہ پاک ہم سب کو گدے بنا دیتا ہم اس کا کیا بگاڑ لیتے یہ سکر شہر کی جتنی ریڑیاں ہے یہ مجھے اور آپ کو تو پوچھنی پڑتی اور ساتھ ساتھ صبح سے شام تک ڈنڈے کھاتے یہ مالک کا تھوڑا کرم ہے کہ ہم سب کو انسان بنا وہ ایک بزرگ تھے ان کی خدمت میں ایک آدمی گیا اور جادکا کرنے لگا حضرت میرے لیے کوئی دعا کرو اس کا مطلب تھا کہ دعا کریں گے اللہ تجھے بادشاہ بنائے وزیر بنائے بنگلے والا بنائے کوٹھی والا بنائے اللہ والے نے اس کو دعا دی اللہ تجھے انسان بنائے وہ اپنے دل میں کہنے لگا یہ تو کوئی دعا نہیں دی اب کون سا نظر کوئی اچھی سی دعا کرتے میرے لیے اللہ والے نے سمجھ لیا کہ اس نے میری دعا کی قدر نہیں کی اپنی ٹوپی اتار کر اس کے سر پہ رکھ دی اور فرمایا کہ آپ بازار کی طرف جھانک کر دے تو تمام لوگ کوئی گدا کوئی کتا کوئی بھیجا کوئی کچھ نظر آیا خیال ہوا کہ اپنے آپ کو تو دیکھو ڈالی تو لوگ نہیں نظر آ پھر قدر ہوئی کہ اللہ والے نے بڑی زبردست دعا دی ہے اور دوسری سمینی نالی سے کاغذات ہم سے یہ ہوئی کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا اگر کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہو جاتے نہ کلمہ ملتا نہ ایمان ملتا نہ قرآن ملتا نہ نبی ملتے نہ خدا ملتا تمہارا کیا ہے اس پر اللہ میاں کو اختیار کھانا کہ ہمیں جو چاہے جہاں چاہے پیدا کر دیتا اگر سنوں سے یہاں پیدا کر دیتا زمانے بڑھتی گندگی ساری بڑھتی اس نے مسلمان بنایا کرم فرما مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا کائنات نے یہ فرمائی کہ ہم سب کو سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا یہ اس کی بہت بڑی مہربانی ہوئی اگر لو علیہ السلام کی قوم میں سے بنا دیتا لوت علیہ السلام کی قوم میں پیدا کر دیتا حود علیہ السلام کی قوم میں پیدا کر دیتا اور طرح طرح کی قوموں میں اگر لو علیہ السلام کی قوم میں سے بنا دیتا لوت علیہ السلام کی آج آپ کو کبھی میری انتی ہونے کی جاؤ کریم اللہ سے جا کے پوچھو جس نے تمنا کی ہے اللہ اس آخری جمع پیغمبر کا مجھے انتی بنا کائنات نے اتنی کریمی اور بندہ نوازی فرمائی کہ میں اور آپ شمار کر سکتے جسمانی نعمتیں بھی اس کی بے شمار ہے آج آپ کے پاس آنکھیں ہے قدر کوئی نہیں آنکھ کی قدر اس سے پوچھ جس کی نہیں ہے آنکھ کی قدر اس سے پوچھو جس کا ہاتھ نہیں پیر کی قدر اس سے پوچھو جس کا پیر نہیں زبان کی قدر کبھی سے پوچھو کام کی قدر بہرے سے پوچھو ارے تمام نعمتیں ہوتے ہوئے اللہ کا نام لینا پسند نہیں کرتے کتنی بڑی بندہ ناراضی ہے اس مالی کے اولاد کی قدم قدم پر رنگ رنگ میں رنگ ریسے میں خون کے پترے پترے میں ہم پر اس کی محل ڈالی مگر ہم لوگ عجیب ہیں جتنے کام ہم کرتے ہیں ان میں اگر کوئی اچھا کام ہو جائے منافع ہو جائے وہ تو اپنی تلاشی اور ہوشیاری کا نتیجہ اور اگر خسارا ہو جائے وہ اللہ لیا کے حوالے جتنے بچے اللہ میاں نے تندرست دیے صحت مند دیے وہ سارے فون پڑیں گے کالج پڑیں گے انگریز کے حوالے آرپیوں کے بچے افسروں کے بچے ذمہ داروں کی اولاد بڑے بڑے سرمایہ داروں کی اولاد ساتے پیچھے گھروں کی اولاد تمام سے تمام تعلیم بڑھ کے حوالے اور جس کی آنکھ ماری جائے جس کا ہاتھ مارا جائے جس کا پیر مارا جائے وہ خدا کے حوالے ان بڑے بڑے گھروں سے جو بچہ معذور ہو جائے اس کو پکڑ کر گٹیج کر مدرسے میں لاتے ہیں مولانا میرا بھی اس کی والدہ کا بھی شوق ہے کہ اس کو تو قرآن پڑھائیں گے میرا تیری ماں کا بس ہے اس کو کالج والے لیتے ہی نہیں اچھا مان انگریز کے لیے مرا ہوا مان خدا کے لیے اور پھر ہم انتی کے انتی ہمارا بگڑا کچھ نہیں آج تک چودہ سال سولہ سال انگریز کے لیے لگائے قرآن کریم سیکھنے کے لیے ہمارے پاس چار دن بھی نہیں جن کو تعلیم نہ لوگ کہتے ہیں ادھر سب کچھ ہوگا ادھر کچھ نہیں الزام بات رکھنا کوٹھیوں میں بلڈنگوں میں بنگلوں میں دفتروں میں ہوٹلوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ مولوی آج تک اچھے نہیں رہے وہ خدا سے بن گیا مولوی کے تمہیں نہیں بن گیا تو مولوی بڑے والے کو پہن کر مٹیریل ویسا تم ڈال رہے ہو جیسا مٹیریل ڈالو گے ویسا ہی مال تیار ہوگا بڑے نا کسی وزیر کی اولاد پھر دیکھو کھو کر کیسے مسئلے بیان کرے گا اب یتیموں میں مسیحوں میں انڈوں میں کاڑوں میں لگڑوں میں منوں میں قرآن پڑنا ہوا اب یہ مسئلہ کھڑا بتائے تو ہلوا تیرا باپ کھلاتا ہے نہیں کرتے آج کا چودھری قرآن نہیں پڑھتا آج کا شیر قرآن نہیں پڑھتا آج کا ملک قرآن نہیں پڑھتا آج کا مرزا قرآن نہیں پڑھتا افسر قرآن نہیں پڑھاتے ڈاکٹر اولاد کو قرآن نہیں پڑھاتے بنگلے میں قرآن کا داخلہ بند ہے کوشی میں قرآن کا داخلہ بند ہے ڈیرے میں قرآن کا داخلہ بند ہے دکان میں قرآن کریم کا داخلہ بند ہے محرم مکانی تمام کی تمام جگہ قرآن مزید کا داخلہ بند ہے اور جب کوئی چودھری مر جائے جب کوئی کھیت مر جائے جب کوئی خان مر جائے جب کوئی بڑا مر جائے جب کوئی سردار مر جائے پھر تمام علاقے کے مولویوں کو اکٹھا کر کے گھر میں بٹھا کر قرآن پڑھاتے ہیں چاروں طرف بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں مرنے والے کا بیٹا بیچ میں پیتا چاہو مولانا کہا مولا نہ آج تو اتنا قرآن پڑھو آج تو اتنا قرآن پڑھو میرے ابا مرحوم کو بہت میں پھینک کے جانا داخلہ تو ملے گا تھوڑی بڑے گا قرآن نہیں نہ قرآن پسند آیا نہ قرآن کے نزدیک آیا رکھو گا اب جی سے ہم جیسے اگر کوئی دلاج میں مر جائے تو دلے کی نماز لوں گی تم کھائے کھانے سے مولوی تھے مول جی بہار سے بتائے تو میں بھی آیا ہوں ارے بھائی سب بھی کر لو لگنے آدمی ٹھیک ہو جائے بھائی تاکہ پتا چل جائے میں بھی تعلیم ہوا ہوں جو کچھ گھر سے نکلے گا اس میں میری پتی بھی بڑھ جائے کابل والے کا دلاوہ چھوٹا تانگے والے کا دلاجے کی نماز چھوٹی غریب رکھنے والے کی نماز چھوٹی مزدور کی نماز لادہ چھوٹی مولانا کے پاس جاؤ گے نا کون مر گیا تو اس محلے میں کمنے والا تھا نے ان کو سب اٹھلایا اور فلانے کا جلانا جا کے چلایا مر جائے گرو گنٹان میرے صاحب آپ تشریف لاتے ہیں تم جو جھگڑے کر رہے ہو نماز دلا دے تو بعد کی دعا دے کیا تو نماز دلا دا تو دیکھو کہ طے قسم کی چل پڑی بڑا بڑے نماز دلا دو جلدی غریب آدمی نہ چاہے نماز دلا دا کھوتی ختم پر پڑھنے لگے بڑا آدمی مرے نا تو اہم یہاں سے نکلتی ہے بھگ دے سے غریب آدمی مر جائے تو ختم بھی ہوتا خدا بندہ تیرے یہ سادہ دن بندے کدھر جائیں تو درویشی بھی الاری اور سلطانی بھی الاری اور تم پھر دین نہیں سیکھتے دوسروں کے حوالے سے آپ تک کرا دے آخرت کا تمام کا تمام نظام تم نے مولوی کے حوالے کر دیا امام الانبیاء کے کبریا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام پر زندگی قرآن تعلیمات میں ترق ہوئی سیدنا ابراہیم السلام خلاف نے ہے اللہ کی تعمیر فرمائی خدا کی قسم اس گھر کا کیا کہنا جس گھر کا مستری خلیم اس گھر کا کیا کہنا جس گھر کا مزدور کبھی اللہ اس گھر کا کیا کہنا جو خود بیٹھ ہو اور اس گھر کا کیا کہنا جس کے لیے جلا رہے ہیں وہ محمد رسول اللہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم بنانے والا نبی سلام اٹھا کر دینے والا نبی بیت اللہ کو بناتے ہوئے روٹیاں پکا کر لا کے دینے والی نبی کی امی دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی بلڈنگ مکان محل بن کر تیار ہو جاتا ہے مسلم لوگ انعام مانگا کرتے گاڑیوں تو ہمیں الگ ملتی رہی انعام دے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل فرما لی اب خدا بند عالم سے انعام باغ نے شروع کیا انعام باغ میں سے مجھے جھولی پھیلا دی مانگنا بھی حق میں ایسی ہی چاہیے نا دونوں والے کی ہستی کے مطابق مانگنا چاہیے اب کوئی آدمی اسلام آباد جائے اور وہاں جا کر صدر مملکت صدر جاؤ ہفتہ کے لوگ کہے کہ صاحب ایک پہلے آتا دے تو مانگنے والے کی بھی توہین اور دینے والے کی بھی توہین ہے دفر کے بیوی کے پاس جا کر کے فکیر کرے اللہ آپ کا بھلا کرے کی روپیل تو بلا دو یہ کوئی مانگنا نہیں یہ مانگنے کی توہین ہے اپنے نے ایسی بھی مانگنا چاہیے بڑے بڑے آدمیوں سے چیز چیز مانگو دم کی مانگو آپ کی دمکی مانگو کچھ چیز کی مانگو بڑا جا کر کے وزیروں سے مانگنا جو مانگنے کی چاہیے ہے کے کے بات یاد آئی اگر شیخ بھی رحمت اللہ آ گئے ہے کہ ایک بہت بڑے شیخ امیر آدمی تھے بڑا کاروبار تھا اور بہت زبردست دھندا تھا سردی کا موسم ہے رات ٹھنڈی ہے جیسے آج کل ٹھنڈ ہو رہی ہے بارش برس رہی ہے میاں بیوی بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں بیوی بڑی خوبصورت ہے دروازے کے کسی نے آ کر کے دستک دی اللہ نام ہم کی دونوں پیڑ کا سوال کرتا ہوں پیٹ کو غصہ لگا بابو کو غصہ لگا دروازہ کھلا فکیر خوش ہوا کچھ ملے گا میرے پیٹ کی آگ میں گہری پیٹ میں باہر نکل کر امیر میں باہر نکل کر بابو میں باہر نکل کر فقیر کو خراب دینے کے بجائے لاتے ماری تم سارا دن چل کرتے اور رات کو بھی چین میں لے دیتے تم جو چھوٹے چھوٹے طبقے سے آدمی ہو تمہارے گھر سے فقیر دیوا محتاج یقین کوئی آتا لے جائے گا کوئی لسی پی جائے گا کوئی چائے پی جائے گا کوئی دو وہ میں لے جائے گا مجھے بڑے بڑے ہیں سوال کیا تھا پھر اس نے سارے دروازے سے سزا کر دی گئی ہو وہاں تو منظو میرے لال کی گلی سارا جہان پورے دروازے کے ہے ہر جگہ گئے سب بھیک مانگنے والے ہو وزیر ہو ہو افسر ہو ڈاکٹر ہو پیر ہو تمام کے تمام تیرے دروازے کی محتاج اور میرے نالے کی یا امیر خود نہیں بنا یا فقیر خود نہیں بنا مرضی روٹی نیلے تما سے تیری مرضی وہ تو خرچی سنتا ہے فرمایا میرے بندے رات کو مان دن کو مان وہ سی رات میں آدھی رات کے وقت مانگ میں تیرے سر سے موجود تیرے دل کی کے اندر موجود ہو میں سوتا نہیں جو اٹھانا پڑے میں سکتا نہیں جو آرام کرنا پڑے میں آگے نہیں میری ماس عزیز الحکیم ہر جہان میری مخلوق ہے اور تمام جہان کا میں خالق ہوں ہم ہے ہمارے عقل کی اور ہماری نظریات کو سوچنے کی تمہارے اکنگ میں بھی بیچتے ہیں گے ہمارے یہاں پنجاب میں جس کو لاہور گاجر کہتے ہیں یہاں سے لوگ پنجاب میں نقل کھنڈی کہتے ہیں بی بی سی نے جہاں لوگ بیچ رکھی اس کے گلے بڑے اونچے اونچے ہوتے ہیں ایک کار آئی اس میں دو چار عورتیں تھی ایک دو مرد تھا کار کھڑی کر کے وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگنی شروع کر دی ذمہ دار دیکھ رہا تھا اس نے کہا کیا کر رہا ہوں جی تو فاصلہ کر رہے ہیں تو میری شادی ہوئی یہ کا خدا کے بندوں سے کوئی ٹھنڈی بھی درختی ہے یہاں کمرے کی گھر سے آئی کیونکہ مٹی کی گہری لگی ہوئی زیادہ ہوشیار ہو گئے لکھا سب کا زیادہ ہو گیا ہے تمہارا بھی کیا کہنا نہ ماننے سے آؤ تو خدا کے قرآن کو نہ مانو اور ماننے سے آؤ تو پیر سپاہی کو مان جاؤ پیر سپاہی نہ ان دونوں کا میل ہے اور سپاہی برا نہ ماننا اگر یہ پولیس والے ولی ہیں تو یہ سارے دیر دوسرے ابدال میں رائٹ کو نہ آسا ملی نہ مدرسہ ملا نہ مسجد ملی فی لائن میں تقریب لے گئی اور تم اس کو سارے پاکستان میں لیے لیے پھرے ہاں؟ خوب مارتا ہے میں نے خود آپ کے کہا میں تو بدبخت دیکھا ہوگا شکل دیکھو تو ساتھ میں معلوم دے گے کئی طرح کا بھتیجا گاڑی ساتھ بالکل نہ روزانہ نماز میں نے پوچھا اس سے کہ تجھے بلایا کہاں سے ملی بھوٹان کا ہی تھا نا خیر والے کھا لیا کھا لیا گلکتا کھا لو آ وہاں اور یہ کرام دفن بہت ہے ہم نے سوچا کہ لوگ اب کوئی اچھا بنی تو بنتا نہیں لے کر بھی نہیں آپ خان تجھے ملاش کہاں سے ملی کہنے لگا میں بس میں کھڑا تھا ایک بزرگ سیٹ سے بیٹھا تھا میں سیٹ پہ بیٹھا تھا ایک بزرگ کھڑا تھا میں کھڑا ہوا میں نے اس کو سیٹ دے دی وہ کہنے لگا جا سوچ رہا چل جا اللہ نے صاحب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پڑا نہیں بہان الدین بکری ملتانی یوں نہیں پڑا علی نے یوں نہیں کر دیا اور جتنے بزرگ ہیں وہ یوں نہیں کر گئے اور آج ایک دفعہ کہنے سے نہیں گے جتنی ولایت کی تعلیم اس زمانے میں ہوئی ہے نہیں کرتے سے لنگا آ جائے گی تو جاننے سے لنگا ہاتھ بالکل منگا پھر رہا ہے اگر وہ کیا بارے تو ساری ساری کھلی گئی ہے درندے سب کے سب مجھ سے مانگتے ہیں تم نے کبھی بھی کسی قبر کو سجدہ کرتے نہیں دیکھ رہے ہیں کائنات جتنی بھی مسلم پاٹ ہے آدمیوں کے سوا تم نے کبھی بھی کسی حال میں بھی کبھی کسی کی سامنے جھکتا نہیں دیکھا ایک نا اور جہاں سیکھنا کرا پتھر دیکھا وہیں سر جھکا دیا پھر ارسٹ کر دیا الہ العالمین تیری مرضی یا ہے تم دلال کے کمام بتایا تم دلال کے تمام میرے دروازے کی فقیر اور محتاجہ وہ تو سب کی سنتا ہے اس فقیر کی پرور گزارے عالم نے سنی مولانا شرف علی خان یہ سب کا جو رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک اللہ والا بیٹھا تھا ایک عورت مرد وہاں سے گزرنے لگے اس کی لکڑی پانی میں لگی سڑک کے پانی کا سیتے عورت کے سلوار سے پڑے اس نے منہ بنایا اور اس کے یار نے اللہ والے کے سر پہ جوتے مارے اس نے اس نہ کی تھوڑے سے آگے تو گئے تو اس جوان کی تکلیفوں میں درد تھا اور وہ دیکھنے لگا اور اس فکیر کے پاس آئی معاف کر دے یہ کہنے لگا میں نے تو کچھ نہیں کیا لیکن نہیں نہیں تندرست تھا صحت مند تھا تم نے کچھ کیا ہے میں کچھ کر سکتا تو ادھر جوتے لگے تو اس وقت نہ کرتا اس میں کچھ تو ہے کہنے لگا ایک بات میری سمجھ میں آتی ہے سلوار سے سی کے بھی پڑے تھے نا اور کہنے لگی ہاں وقل کرے اگر تیری سلوار سے چیتے پڑے تھے یار اس نے مجھے مارا اور میرے سر کے جوتے پڑے میرے یار مجھے یہ یار سمجھتی ہے تیرا یار تیری بدل میں تھا میرا یار میرے دل میں ہے واللہ علیم بدات خود مجھے تنہا سمجھا مجھے اکیلا سمجھا میرا بھی تو آخر کوئی ہے جوتے مار کر مسکراتے ہوئے چلے گئے خدا سے معافی مار خدا نے کیا ہوگا تو فقیر کی سزا اللہ نے سن لی لیس کا لگا کام ہو گئے دماغ خراب ہو جاتا ہے کئی سال کی بات ہے پورا ہندوستان میں میرے پاس ایک کارخانے دار آیا کہنے لگا کاری کام کیا کرو کئی مرتبہ کارخانے میں چھٹی کے کارخانے میں آگ لگ چکی تو میں نے کے مطابق لگا کچھ اللہ نام سے خیرات کر دے لگا خیر اللہ نے میں لیتا ہے غصہ تو مجھے بڑا آیا میں لگا سر دفاع ہو گیا آپ یقین کریں وہ کارخانے بعد کو پہنچتا پہلے سارا جل کر خاص ہو چکا تھا منصے کا دیا کہ شام کو سوئے لکھا پتی صبح کو اٹھے تو ٹکڑوں کا مختار شام کو سوئے بادشاہ صبح کو اٹھے تو فکیر دیکھا کروڑوں کا مالک ہے لاکھوں کا مالک ہے صاحب آباد ہے موٹر کاروں کا مالک ہے راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں خدا کی قدم پتی لوگوں سے ہم نے چندے کے کپڑے پڑتے بیٹھے تجربے میں ہر کمائی میں سے تجھے بھی ملے کپڑے تو نہیں کوئی جانتا سیٹ کا کام خراب ہو گئے اب وہ گودام گیا کل وہ کارخانہ گیا کل تو وہ تمام کاروبار ختم ہو گئے مالیاتی یا سبا ہو گیا کسروں کا محتاج ہو گیا وہ ہر وقت مسکرا کرتی تھی کہنے لگی تیرے پاس روٹی کا انتظام نہیں تلاش چلا گئے جب جایا کرتی ہے پھر اپنے بھی غیر ہو جاتے ہیں اس نے کہا ٹھیک ہے تم بھی جاؤ جب میرے کچھ نہیں رہا تو تو رہے گی کیسے جا کر کے اس نے دوسری جگہ عزت گزار کر نکاح کر لیا شادی کر لی اور یہی ہے خامن دوسرا ہے موسم سردی کا وقت باری ہو رہی ہے جتنی لا پڑھ کر کے کھانا کھانا شروع کرنے لگے کسی نے دروازے پہ دستک دی اللہ نام سے دو روٹیوں کو فراہم کرتا ہوں وہ اس کا قانون کرنے لگا یہ چاپیاں فقیر نہیں نہ مالو اس کے پیچھے بچے گھومتے ہیں نہ مالو کوئی عورت بھوکی ہے نہ معلوم یہ کافی دنوں تک بھوکا ہے انگریزوں کو تو بھی کھایا تھا یہ سارا کھانا جا کے فقیر کو دیا اور کھانا دینے گئی واپس آئی تو ہو رہی ہے اس کا خامن لگا فقیر سے ڈر گئی کیسی نہیں نہیں پھر گھبرا گئی کہتے ہیں نہیں نہیں اور کھانا پکانے کا فکر کر گیا ہے نہیں نہیں کر لگی اس مالک کی کو دیکھ کر آ آگا جسے خراب دے کے آئی ہو جسے کھانا دے کے آئی ہو جسے بھیک دے کے آئی ہو اس کو میں نے پہچان لیا اس کو میں نے جان لیا بہت بڑا تیس آدمی میرا پہلا شامل تھا خامن کہنے لگا اگر تم گھبراؤ نا کوئی راز کی بات تمہیں میں بھی بتا دوں اور کہنے لگی آپ کیا بتائیں گے رو پڑا اور آنکھوں بھر رہا ہے اور پہلے دادا روپے بھی بہار کی پتہ یہ بڑی پتیلا جس کو تیرے صرف اردو لا پہلا آج اس کی جگہ میں ہوں اور میری جگہ وہ ہے بٹانے سے آئے تو دیر نہیں بڑھانے سے آئے تو کوئی دیر نہیں ابراہیم خلاف و خلاف نے چھولی پھیلا دی انعام مانگ رہی ہے اللہ آ جاؤ چھولی پھیلا کے بیٹھ جاؤ آگے آ تم بھی آ جاؤ آپ دن روٹی روٹیاں پکا لایا کرتی تھی تم بھی آ جاؤ بناتے وقت آپ بھی تو پانی پلا کرتی تھی تمہارا بھی حصہ ہے خلیل اللہ نے ڈھولی پھیلائی ہوئی ہے کبیر اللہ نے جھولی پھیلائی ہوئی ہے اگر آگرہ نے جھولی پھیلا رکھی ہے اگر سارا نے جھولی پھیلا رکھی ہے لگے گا نام لمبے رب ربنا بابا تین سوان اور میرے سرو کی کی تعمیر پوری کر دینے کے بعد انعام مانگنے لگا ہوں میری آل میں سے میری اولاد میں سے ایسا پیغمبر بھیج گو آئی ہوں جو میرے قرآن کی تلاوت کرتا ہو میری آل میں سے میری اولاد میں سے بڑا عالم سے اب ایک چیز ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ بعض لوگ ہمارے ملک میں ادھر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے نہیں آدمیوں میں سے نہیں آدم علیہ السلام کی نسل میں سے نہیں پھر ملاد کس لیے علاقے ملاد کے نارا تو پگلو پیدائش سے اور جب آدمی نہیں تو پیدائش کا جب انسان ہی نہیں تو پیدائش ہوتی یہ تو مجھے حق پہنچتا ہے تو ملاد کا گلفا نہ کرو اور ایک بات آپ بتائیں لکھے پڑے لوگ کو اس مہینے کو ربیع الاول کہتے ہیں عام محاورے میں اور مرد اس مہینے کا کیا نام لیتے ہیں سے کہو ٹھیک ہے دو چودہ سو سال سے تو مہینہ مشہور ہے رہے کا اور اب یہ اب یہ مہینہ بن گیا پیدائش کا بات سمجھے گا یقین جنوری کو ایک مثال دیتا ہوں یقین جنوری کو ایک آدمی کے یہاں اللہ نے لڑکا دیا کھلی ہوئی پھر اللہ نے اس کو جوان کر دیا شادی بھی یقین جنوری کو ہی ہو گئی اتحاد کی بات ہے وہ اس میں ہو گئی یقین بھی اور شادی بھی یقین جنوری کو ہو گئی اور اللہ بڑا بے نیاز ہے خدا کی قدرت ایسی ہوئی کہ وفات بھی لکھو جنوری کو ہو گئی اب آپ بتائیں جس عورت کا حامل یقین جنوری کو پیدا ہوا تھا جس عورت کا بیٹا یقین جنوری کو پیدا ہوا تھا اس کے مرنے کے بعد یقین جنوری کو سالگرہ کے موقع پر کوئی پڑوسی مرد عورت مبارکباد دینے جائے گا اگر کوئی پاگل جائے گا بھی صحیح مبارک بات دیں گے پیدائش کی تمہارا چوبیس دفعہ ہوگا آج سے بھی میرا تو آج گیا میرے بچے ہی تو ہو میری نظری اتر گئی میرے گھر میں گھوڑا کھا گیا میری جوانی اتر گئی تمہیں کھانسنا کیوں پڑ گئی اور شادی بھی اسی دن گئی تھی خبریں آ کر کے اگر یوں کہے اس دن کے دن میرا لوہی چڑھا کیا کرتے پتا چلا یہ دین نہیں یہ دنیا ہے ہمارا اپنا لگا ہوا معاملہ ربی نمبر میں زیادہ سے زیادہ درود شریف کرتا محبوب عالم وسلم آج کے دن تکلیف لائے اس مہینے میں تکلیف لائے اسی مہینے میں وفات ہوئی آپ کے اخلاق و کردار کو دہرایا جاتا نسل مناقب ہوتی آ نبی کے فسائل اور فنائل یہ تھے نبی کا کردار یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اتنا اکلا تھا تمام کرام جس محبوب کی آمد کا اعلان کرتے چلے گئے السلام و سلام نے اعلان کیا میں تمہیں خبری دیتا ہوں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی جن کی خوشخبری دینے والا روح اللہ ہو وہ خود کتنے اونچے مقام کے مالک ہوں گے آپ کی پیدائش میں صرف پچاس دن باقی ہے تو اب رہا یمن کا بادشاہ ہاتھوں کی فوج لے کر بیت اللہ کو گرانے آ گیا پہلے اس نے بیت اللہ اپنے یہاں بنایا تو بھی سکھر کے مسلمانوں تم لکھے پڑے لوگ ہو اگر ابراہ اپنے ملک میں دوسرا کعبہ بیت اللہ بنا لے وہ تو کافی اور ہم لوگ بنا لیں تو الحمدللہ ہم پھر بھی مسلمان کے مسلمان ہیں اگر تمام کرے عربی لباس کر لے لبے لبے کرتے پھرے کعبہ اتنا سستا ہے اور جہاں جہاں نہیں وہاں ہم نے کون سی کسر رکھی ہے اللہ پاک آپ سب کو حضرت بیت اللہ نصیب فرمائے روز سے آمین تو ہو یا ارادہ ہی ان احمد اپنی کریم علیہ وسلم نے جس نے بنا سے تازہ پکڑ کے مانگا لیا لیا فرماتے اس نے میرا چاول پکڑ کر مانگ لیا ان میں نام اپنی کریم چلا کر لگنے جس نے وقت کو گھوٹا دیا میں سمجھتا ہوں اللہ پاک سے لاتی ہے میرے گائے ہاتھ کو گھوسا دے دیا دوسرے مقام میں مانگتے تجرے لفت سے مانگا اللہ کا فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں میری طاقت سے لپٹ کر مانگ لیا پاکستان کے حاجی اور آجم جب وہاں خیر اللہ سے پہنچ جاتے ہیں تو خلاف کعبہ کو کاٹتے ہیں اللہ کا گھر ابراہیم علیہ السلام کا بلایا ہوا گھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی اور مبارک جس کا سباب کیا وہ بیت اللہ اس کی اتنی عزت ہے کہ گلاب صاحبہ کو کاٹ دے جب انہیں منع کرو کہ برکت کے لیے کاٹ رہے اب ہوتا کیا ہے جب یہ مخلوق وہاں پہنچتی ہے تو وہاں کی انتظامیہ گلابا کو ان کا دیتی ہے ہاتھ ہی نہیں پہنچتا ہم ہو گئے اچھا کابے کا تو گلاب کاٹتے ہیں تبرک کے لیے اور آج تک ہم نے نہیں سنا کوئی تیر آیا ہو اور ایک کام کاٹ لیا ہو تاکہ خانا اتنا ہے اللہ میاں نے فضل و کرم کیا میں جس وقت گیا تھا تو بابے عبد العزیز کے سامنے کھڑے تھے ہمارے مظفر گڑھ ضلع کا ایک آدھی روتا ہوا ہے مر گیا مر گیا مر گیا مرد کیا ہوا آخر میری گوا اگر بھائی چلے میں سب نہیں اکیری ہاتھیں وہ گلاب جائے رکھ گیا تو طریقہ کار ہے نا پوچھا گا مل ہری لکھا جم جم سے ہری تلاش کر دی پی ہری چہرے دروازے کے چہرے ملنی ہری کتوں چھوٹے رکھے میں نکلی ہے آپ نے پوچھا اگر تم سارے سیلان کھا رہا ہے جو کالے سیلانی کھا رہا ہے یہ تو کون بہت ہوئی احترام دیکھو ادب دیکھو خاندان ساری عمر جو خاندان میں ٹکر مارتے ہو گئی میں آجن جی تو مل جائے گی پر ایمان کا سے ملے گا اور جلال کی قسم تماق میں اپنے کاموں سے حاضروں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہی کو کے بھی سے اللہ خان کی الا اللہ محمد رسول اللہ جھوٹ نہیں بولتا جس قوم کے یہ حالات ہو آپ اس کی ہدایت سے کہاں کا سامان لائیں گے کہاں سے اعتماد پیدا کریں گے اگر ہمن کا بادشاہ ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا بیت اللہ کو منحجم کرنے آیا گرانے آیا اگر عبد المختلف حضور سے زیادہ تکلیف لائے اپنے اونٹوں کا فکر کیا تھا نہیں کرتا پر کرے گا فکر اپنے گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے جو اس گھر کا مالک ہے وہ گھروں پر کا مالک ہے میں سب کاغے والا خود کاغے کو بتائے گا میرا تو نہیں کہا کس نے تجھے نے کہا کہ دے رہا مگر پھر بھی لمبے پسار کر نہیں سوئے سید عاملہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور فرمایا بیت اللہ میں چل کر تو ہاں مانگتے ہیں کعبے کو گرانے کے لیے دشمن آ ہوا سید عاملہ خاتون مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ میں لیے لیے کعبے کی طرف جا رہی ہے اور وہاں بیٹھ کر گلاب کعبہ پکڑ کے دعا مانگ رہی ہے دعا مانگ رہی ہے آنسو بہا دیے اللہ نے آج آواز دے دی آمنا دان کر کعبہ میرا ہے اس کی حفاظت میں کروں گا کو تمہارے لشکر کی کوئی ضرورت نہیں فرشتے آئے اللہ اس اگر کی فرض کا ہم مقابلہ کرے تو میں نہیں لے اتنی بڑی بات نہیں ہے کیوں آئے ہم مقابلہ کرے ہمارے نہیں لے اور مخلوق آئی ہم مقابلہ کریں فرمایا میں نہیں مغرور کھوپڑی ہے اپنی مخلوق سے مرواؤں گا لوگ بڑے حیران تھے کہ کون آئے گا کیا ہوگا دیکھتے دیکھتے دیکھ تو آئی اور آبادی چھوٹی چھوٹی کالے رنگ کی چڑیا اتنا بڑا کم آم لیا فرمایا پھر اپنے پنجوں میں کم کر لے جاؤ اے اللہ ہم تو خود ہی چھوٹے ہیں کنکر کتنی بڑی لے جائیں گے فرمایا کنکر چھوٹا لے جاؤ فیصلہ تمہارا کام ہے ایسم کم بڑھا دینا میرا تھا میرے تقدیر ایسا بنا دوں گا عقل کرے کا کن اس طرح کر دیا جیسے جانور گھاس کو پھانسی کر دیتے تمام برباد کر دیا ہاتھیوں محمد عربی سب کا جس اللہ علیہ ہی وہی لا رہے ہیں کئی دن باقی ہے حضور تک لے آئے اللہ کی حضور میں رات گئی اے اللہ نبی کی آمد کی شہادت مجھے ملے بڑے بڑے انبیاء عبادت مجھ میں کرتے آئے آنسو مجھ میں بہاتے آئے مسلے کے کھڑے آ کر عبادت مجھ میں کرتے آئے نبی کی آمد کی شہادت مجھے ملے دل پہنچ گیا العالمین میں ساری دنیا کو چمکاتا پاتا ہوں نبی کی آمد کی شہادت مجھے ملے رات نے جھولی پھیلا دی جھولی پھیلا دی اللہ سے نبی کی آپ اپنی ساتھ رہے ہیں کبھی تم نے بھی کسی مولوی سے جا کر کے یہ کہا کہ جی ایسا وظیفہ بتلاؤ ایسا ورد بتلاؤ میں محمد علیہ صلی اللہ وسلم کا خواب میں دیدار کر لوں یوں تو آئیں گے دعا کر دو میری شادی ہو جائے دعا کر دو میرا کارخانہ چالو ہو جائے دعا کر دو میں مقدمے میں کامیاب ہو جاؤں دعا کر دو میں دشمن کو غالب آ جاؤں اور یہ کبھی کوئی نہیں آیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے دیدار ہو جائے اس کے نتیجے دو طرح کے ہیں ایک تو ہے عبادت والے اور ایک ہے جہاد کے راستے مولانا جا تک چلے نہیں سب کا دے اللہ علیہ انگریز کا مقابلہ کرتے تھے ہاں ہاں آج مجھے فخر ہے کہ تمام موتی میرے دامن میں وہ کون سے جنہوں نے انگریز کیا تمہیں کر مقابلہ کیا سامنے کا میدان ہے موا لگتا تم رحمت اللہ ہے گولی چلا رہی ہے اچانک پیشانی میں گولی لگی لہو گزارتا دور جاتے پڑی تم گولی میں مولانا اپنی زمین پہ بیٹھ گئے دوڑے دوڑے تقریب لائے مولانا کیا ہوا فرمانے لگے گولی لگی لہو کی دھار جا رہی ہے میری لگن جب آگ بہ گئی ارے پیسنی آگے بڑھے آگ پھیرا رہا دوسری پر دم کر دیا اگر پہلے اپنی فرماتی ہے زخم تو کیا خراش بھی باقی نہ رہی تصویر میں مجاہدانہ کارنامے ان حضرات میں انجام دیے جن سے بازاروں میں ہزاروں کی تعداد میں نکال ان انڈر کوٹنے والے اوپر سے چلا دیے گئے تمام کے تمام کچل کر سیما سے بھر گئے مگر کسی نے ایمان کا تھا نہ کیا اگر آپ میں سے کسی نے ان گوبل کے بارے میں پوچھنا ہو کہ یہ کون ہے جاؤ لنکا مستان سے پوچھو کہ سیفل ہند کون تھے لنکا جبت سے پوچھو اٹھے گئے لگ کون تھے اور جاؤ مسٹر سیفل سے جا کے پوچھو اکاؤ کا دکان کون تھا ہم لوگ ہے خدا کے قریب میں اللہ پاک آپ سب کو مدینے نے کی اجازت نصیب فرمائے جاؤ مدینے میں جاؤ اور وہاں جا کر کے پوچھو یہ بڑی جو آئی چھاپ سادے بندی ہے اس طرف سے نکل جاؤ نکل کے کون بیٹھا ہے عبد ہر نبی جو بنتی ہے یہ مسجد خلیل میں کون بیٹھا ہے یہ عبد اللہ جو بنتی ہے یہ شہرائے آنے کی مسجد میں کون ہے اس طرف کون ہے ادھر کون ہے شہر کے چاروں طرف کون ہے جواب ملے گا یہ تمام کی تمام علماء جو گاؤں بن گیا حضرت مولانا محمد سکری خان شیخ العدیث مرکز ہو مدینے پاک میں بیٹھ کر مدینے کے دفن کا انتظار کر رہے ہیں حضرت مولانا خان کا فتح محمد صاحب مرد ذمے بیٹھا نابینا بزرگ سولہ سال ہو گئے مدینے میں دے رہا ہے چالیس کمری والے سے جنتی زمین میں دفن ہو جاؤ دینی دے سکتی ہے ایک کا نام چلو کوئی بیٹھا وہاں یہ تو کوئی لڑائی لگنے والی بات نہیں اور اگر یہاں کہ آج نہیں پہلے اس بارے میں بھی یہاں سے لگی نے کہا کی قبرستان بتی میں لے کے چلوں گا اور نکلا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پہ جاؤں گا اور میں جا کے پوچھوں گا اور دلوا رہن تیرے قبروں میں یہ کون سال ہوا ہے جب آج عالم نے رحمت اللہ میں جو بندی ہے میں تجھے قتل کر مائی ماں کی قبر بھی لے جاؤں گا اور سوال کروں گا اور نبی کو دودھ پلانے والی مائی یہ تیرے قدموں میں کون سویا ہوا گا جواب ملے گا مولانا مظفر حسین کام رحمت اللہ علی جو دی ہے پھر میں پھر ہاتھ پکڑ کر حضرت عبداللہ عالم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ لو کی قبر سے لے جاؤں گا اور میں پوچھوں گا اللہ والے یہ تیرے قدموں میں کون سویا ہوا ہے جواب ملے گا مولانا خلیل میں سہارن پوری رحمت اللہ علی جو بنتی ہے نارا تقدیر مولانا کاری محمد علی صاحب مدینے کی گلی گلی میں ہم جنت البقی میں ہم اور پھر مانتے بھی ہم کچھ انصاف تو کرو کچھ تو سوچو پھر بیٹھے ہوا نہیں چلو یہ اس طرح کون درج دے رہا ہے یہ مولانا محمد بکتی ہے مولانا خیر محمد بندی کا صاحب دادا یہ اس طرح کون ہے جواب ملے گا مولانا حبیب اللہ مرحان حضرت لاہوری رحمت اللہ علی جیسے ابدال کا بیٹا ہے جنت اللہ میں چلو وہاں جاؤ ہماری اللہ تعالیٰ کی سی سے پوچھو ماری ہماری تیرے قدموں میں کون سویا ہوا ہے جواب ملے گا مالا نے حاضر کا دلن حاضر رکھتی ہے آگے بڑھ کر کے پوچھو یہ طرف کون ہے جواب ملے گا مالا رحمت اللہ کی رحمت اللہ علی جو دی ہے یہ اور آگے کرو اس طرف کون ہے حضرت عبداللہ جن زبیر شہید رضی اللہ اٹھانا اجان کو لگے بھانجے کے قدموں میں کون سو گیا جواب میں لگا مانا حبیب اللہ مرحوم حضرت لاہور ہی کا فرزند ہے اور اب بھی اس حد سیزن میں بھی مولانا محمود شریف صاحب جلندری محتمیم خیر المدارس وضو کر کے چلے بیت اللہ کے دروازے سے شرام سے گر کے جان دے کوئی سے مرے گا کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا کوئی اسپتال میں مرے گا خدا کی قسم مولانا محمد شریف صاحب اللہ کے دروازے کے پڑھ کے مر گئے تو یہ لوگ اگر شہادت نہ سمجھتے تو وہاں جاتے تھے وہاں کے مرنے کو کیوں شہادت سمجھتے سرکتا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے رات کرتی ہے سعادت مجھے ملے دن کرتا ہے سعادت مجھے ملے ہم نے آج تک تمنا نہ کی اور دو نہ کی حسرت نہ کی دعا نہ مانگی آگی مرنے سے پہلے اپنے محبوب کا دیدار کرا دے ہمارے دل میں کوئی حسرت بھی پیدا نہیں ہوئی مولانا جعفر خمیشری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب ہم انگریز سے مقابلہ کرتے تھے تو پکڑ میں لاہور لایا گیا اور مال گاڑی کے ڈبے میں بٹھا کر نوک دار تارے پیڑنے کے اندر لگا کر مجھے اس میں داخل کر دیا گیا نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا نہ میں بیٹھ سکتا تھا میں آتا سے مجبور تھا میں نے ہر خاص میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد رکھتے دوسری پڑھنا شروع کر دیا پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا فرماتے ہیں اچانک چکر آیا اور میں بے ہوش ہو کر خاردار تاروں پہ گرا اگر مجھے امام الانبیاء کا دیدار نصیب ہو گیا تمنا ہونی چاہیے ہر آدمی کی محبوب کا بیدار کرنے کے لیے اللہ میرا بڑا بے نیاز ہے رات دن نے مانگا مجھے ملے لے دن کا ہے یہ سعادت مجھے ملے لے جاؤ دونوں کی گولیاں بھر دی جب میرا محبوب آئے گا رات ختم ہو رہی ہوگی دن شروع ہو رہا ہوگا سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آملہ کے گھر میں اس دن چراغ نہ تھا غربت کی وجہ سے تیل کا پیسہ کا انتظام نہ تھا میرا دل اس بات کو نہیں مانتا کہ اندھیرا ہونے کی وجہ غربت تھی بلکہ میرا دل یہ کہتا ہے جہاں سراجن منیرا آ رہے ہو وہاں مصنوعی سراغوں کا کیا کام ہے جہاں دو جہاں کی روشنی آ رہی ہو جہاں نور نبوت آ رہا ہو جہاں آپ نبوت شروع ہو رہا ہو جہاں نبوت کا کام نکل رہا ہو وہاں شرابوں کا کا کیا کام تھا حضور تشریف لائے آنے آمنا فرماتی ہے ہر کے محبت میں آ کر کے میں اٹھی اپنے یتیم کو تو دیکھوں دیکھ تو لوں فرماتی ہے جیسی مجھ سے نظر میری نظر پڑی میں نے اپنے یقین کو دیکھا سجدہ فرما رہے اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ میں تو ایک ایک کے دروازے پہ سجدہ کرنے آیا ہوں اور ایک کے دروازے پہ سب کو جھکانے آیا ہوں اور کرواتی ہے جب حضور تکلیف لائے دنیا میں قدم رکھا میرے گھر میں اتنی روشنی پھیل گئی کہ میں نے کس طرح سے دماغ دیکھ لی میں نے سینے سے لگایا کتنی چادر لاکھ کر کے لٹا دیا اور اس آگ کی دائیاں آئی ہوئی تھی بچوں میں لینے کے لیے یتیم کا سن کر سب لطفی چلی گئی چھوڑتی چلی گئی انعام کون دے گا اور بھائی چکر کے لوگوں میں تو ان بھائیوں کو بھی انعام نہیں دیتا کہ حضور کو یقین سمجھ کر چھوڑ گئی اور جب عدالت حلیمہ کی ہے اور کوئی لے کیسے جاتی امانت تو حضرت حلیمہ کی ہے حلیمہ غریب عورت ہے سواری کمزور ہے دیر میں مکے پہنچی حضور کے دروازے سے آئی پتا کیا اندر داخل ہوئی اگر چاہ کو کہنے لگی میں نے سنا ہے کہ لڑکا پیدا ہوا کہ ہاں اور میں نے یہ بھی سنا کہ یقین ہے کہاں یقین ہے کہنے لگی دکھا تو صحیح اللہ اکبر حضرت عاملہ نے چٹی چادر اٹھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے انور سے حضرت حلیمہ کہتی ہے اتنا لچکارا لگا میری آنکھیں تو جا گئی اور میں حیران ہوئی اتنا حسین آج تک میری آنکھ نے دیکھا نہیں اگر کیمرہ کہتی ہے میری آنکھ نے بھی اتنا حسین نہیں دیکھا جبریل آ گئے تم نے صرف قریش کو دیکھا مکے والوں کو دیکھا میں میں پھرتا ہوں میں مغرب میں پھرتا ہوں تمہارے دنوں کا چکر لگاتا ہوں آپ آپ آگر دی گان بچار دی گان لیکن تو چیزیں دی گری اور لوگوں جبریل کہتا ہے آج تک میری آنکھ نے اتنا حسین نہیں دیکھا آواز آئی جبریل تم دیکھ تو دیکھ تو جب لیتے جب میں نے اس سے پہلے ایسی صورت والا کوئی پیدا کیا ایسی صورت والا میں نے آج تک پیدا ہی نہیں کیا الہی کیا کرو گے فرمایا نہیں ایک سورت اس سانسے میں ڈھال کر میں نے وہ سانسا ہی توڑ دیا میں نے تھی اس کو میں نے ختم کر دیا علیما کہتی ہے مجھے فکر لگ گیا کہ یہ دولت تو مل گئی کوئی بات ایسی نہ ہو جائے کہ یہ دولت مجھ میں چھین نہ جائے جلدی نکلوں جیسے تم پتھر والے اگر کو چائے کی پتی لے لے جاؤ اور راستے میں سونا پڑا ہوا مل جائے گا پتی پتی کے گھر نکلے ہو گے کوئی آواز نا فلانا فلانا ہو ہاں،, ہاں ہاں ہو ہے تو شہر کو کوئی چھپاتا ہے اگر تو حلیمہ کہتی ہے سب کیا دے لاکھ اٹھا لا جب میں نے سینے پہ لگایا میرا سینہ کھڑ گیا میں نے پیشانی پہ دروخہ کیا میرے لب پھڑ گئے کہتی ہے میں نے حضور کو ڈھائی سال کھلایا آخری تک میرے ہاتھوں پہ لگو بچی خونبو اگر حلیمہ لے کے چلی داسی پہ سوار ہو گئی آگے حلیمہ کا قانون بیٹھا پیچھے حلیمہ بیٹھی حضور کو گود میں لے کر اللہ میاں نے داسی کو بتا دیا کہ حلیمہ کا قانون پیٹ کیے گا تھا تنگ کیے گا تھا بےد رہا ہے بےد گوپل تھا کل میں جانا تیرا کہاں نہیں داخی کو مارتے اس کی نہیں اور بے خبری میں تین دل کے نبی کی طرف اگر پیٹ کرے باقی کر مہینے جاتی ہماری سزا داریاں ہو گئی نبی کی طرف پیٹ کرتے ہوئے نبی کے قرآن کو کل کرتے ہوئے نبی کے نظام کو ٹکراتے ہوئے نبی کے کو چھپاتے ہوئے اندازہ لگاؤ ہمیں پل کر آپ راستہ کیسے ملے گا ہم طرح کامیاب ہو گئے جان بوجھ کر پتا ہے اچھا بلا کسی کا راستہ کون کام تھا جان بوجھ کر ہم گئی مانگنی ہر سنو نے اپنی نیت دی ڈال دی علیم کہنے لگی بچوں والا بچہ معلوم ہوتا ہے آپ اپنی گود میں لے لیں حامد نے گود میں لیا تاکہ کھڑی ہو گئی کھڑی نہیں ہوئی دوڑ پڑی دوڑی نہیں برف بن گئی وہ دو تین دن کیا لے دو انہوں نے جو دیکھا پیچھے گھر کو غبارہ مل رہا ہے ایک گائی کہنے لگی اکٹھے آ جاؤ ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی لٹے رہا ہے آپ نہ اکٹھا ہو جائے اس تیز نگاہ والی گائی کہنے لگی لٹیرا نہیں ذرا نظر بنا کے دیکھو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو جہان کے مقدر کو سویرا آ رہا دیکھو نا جب کریم سے گزرنے لگی گئیوں نے پوچھا کہ کیول سواری کہاں سے بدل کے لائی کون سے سردار نے دے دی کہنے لگی میرا بھی وہی میرا خامد بھی وہی میری سواری بھی وہی آؤ مجھے مبارکباد میرا سوار بدل گیا